جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا ترک کرنا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھارہ یہ حدیث صحیح ہے